ہمارے ملک کی مایا ناز فنکار ملکہ موسیقی روشنارا بیگم صاحبہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں آپ کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے کلاسیکی موسیقی کی دنیا میں شاید ہی کوئی فرد ہو جو ان کے کمال سے ناواقف ہوگا آپ کی آواز کے جادو اور فنکارانہ صلاحیتوں نے آپ کو موسیقی کی دنیا میں ایک ممتاز درجہ دے رکھا ہے پاکستان کا سب سے پہلا تمغہ یعنی پرائڈ آف پرفارمنس فن موسیقی میں آپ کو صدر مملکت نے عطا کیا ہے اچھا تو محترمہ یہ بتائیں گی کہ کلاسیکی موسیقی کیا چیز ہے اور اسے حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے تھوڑے اور سادہ الفاظ میں میں یہی کہوں گی کہ کلاسیکی موسیقی ہر قسم کے گانے کا بنیادی فن ہے جی۔ اسے سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی ماہر فن سے سیکھا جائے کیونکہ محض سننے سے یہ فن حاصل نہیں ہو سکتا جی ہاں جیسے ایسا ہوتا ہے نا آج کل فلمی گانے لوگ سن کے سیکھ لیتے ہیں اس طرح سے کلاسیکی موسیقی نہیں سیکھی جا سکتی جی یعنی کوئی استاد ہی سکھائے جی ہاں جب ہی آتی ہے اچھا تو شاید ہمارے سننے والے اس بات کے بھی خواہش مند ہوں گے کہ آپ کو موسیقی میں اس درجہ کمال کیسے حاصل ہوا اور آپ نے کس عمر سے گانا سیکھنا شروع کیا کیا بتائیں گے کیونکہ میں نے اس فن کی تعلیم مسلسل چھ سال تک اپنے زمانے کے سنگیت رتن عبد الکریم خان صاحب سے لی ہے جی۔ گانا تو میں نے نو سال کی عمر ہی سے سیکھنا شروع کیا تھا اچھا تو یعنی آپ نے بہت کم عمری سے گانے کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی جی ہاں تو یعنی آپ کے استاد خان صاحب عبد الکریم خان صاحب تھے جی میرے استاد خان صاحب عبد الکریم خان سنگیت رتن تھے اچھا تو آپ کس گھرانے کی گائے کی گاتی ہیں جی میں ایک کرانہ گھرانے کی کی گاتی ہوں اچھا تو آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور بڑی روانی سے آپ کو یعنی گاتی ہیں اور بڑی مہارت حاصل ہے آپ ضرور ریاض کرتی ہوں گی کہ آپ بتائیں گی کہ کتنی دیر آپ روزانہ ریاض کرتی ہیں پاکستان آنے کے بعد تو ریاض کی خاص ضرورت ہی نہیں پڑی جی البتہ کبھی کبھار ایک آدھ گھنٹہ گا لیتی ہوں اچھا تو یعنی اس کے باوجود آپ اس قدر خوبصورت گاتی ہیں کہ واقعی آپ کا جواب نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ اپنی آواز کی خوبصورتی اور اس خصوصیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا آپ کچھ احتیاط بھی کرتی ہیں میں کوئی خاص احتیاط تو نہیں برتتی جی البتہ گرم سرد سے گلے کو بچاتی ہوں جی ہاں اور وہ کچھ کھٹائی چٹنی مرچیں وغیرہ بھی کچھ جی نہیں کوئی خاص پرہیز تو نہیں کیا اچھا بڑی اچھی بات ہے یعنی کوئی پرہیز نہ کرنے کے باوجود بھی آپ کی آواز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا بڑی خوشی کی بات ہے اچھا ایک بات میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کرانہ گھرانے کی گائکی گاتی ہیں نا تو جب آپ یہ گائکی گاتی ہیں کلاسیکی موسیقی گاتی ہیں تو آپ کوئی اور بھی انگ استعمال کرتی ہیں یا صرف کرانہ ہی گائکی کی گاتی ہیں جی نہیں میں صرف اپنے کرانہ گھرانے کی گائکی گاتی ہوں جی ہاں بہت خوبصورت گاکی ہے اور آپ بڑی خوبی سے آپ اس کو ادا کرتی ہیں اچھا آپ کا درجہ تو موسیقی میں ہمارے ہاں بہت بڑے استادوں کا ہے کیا آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کے یہاں شاگرد بھی موجود ہیں شاگرد پاکستان میں ایسا کوئی نہیں جس کا تذکرہ کروں جی دراصل فن موسیقی سے ابھی تک مسلسل بے اتنائی برتی جا رہی ہے جی اور اس کا مستقبل واضح طور پر روشن نہیں ہو سکا اس لیے لوگ اس کے سیکھنے میں کئی کئی سال تکلیف اٹھانا گوارا نہیں کرتے جی ہاں وہ چاہتے ہیں کہ دو چار مہینے میں ان کو علم حاصل ہو جائے جی ہاں واقعی ناممکن ہے اچھا تو آپ کلاسیکی موسیقی تو بہت خوش اسلوبی سے گاتی ہیں کیا آپ ہلکے پھلکے گانے بھی اتنے ہی شوق سے گانا پسند کرتی ہیں جی ہاں ہلکے پھلکے گانے مجھے بہت پسند ہیں جی مگر گاتی کم ہوں کیونکہ ان کے گانے والے اور بہت فنکار ہیں جی ہاں تو می ہم لوگوں نے تو آپ کے ہلکے پھلکے بھی گانے سن رکھے ہیں آپ نے فلموں میں بھی دیے تھے اور ویسے بھی آپ کی غزلیں اور گیت ریڈیو سے سننے کا موقع ملتا رہتا ہے اکثر بہت خوبصورتی سے آپ اس کی ادائیگی کرتی ہیں اچھا آپ یہ بتائیں گی کہ گانے کے علاوہ اور آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہیں مثلا آپ کے کچھ پسندیدہ مشاغل وغیرہ جی گانے کے علاوہ میری دوسری مصروفیات ویسی ہی ہیں جیسے کسی گرستی خاتون کی مثلا بچوں کی دیکھ بھال جی۔ پالتو جانوروں کی نگہداشت باغیچے کا رکھ رکھاؤ وغیرہ وغیرہ جی تو آپ کو تو یعنی بڑے اچھے باغبانی وغیرہ کا شوق ہے جی ہاں، اس بھی بڑی فرحت ملتی ہوگی <laughs> یہ جی، اچھا محترمہ بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بہت ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائیں ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو اپنی آواز سے محظوظ فرمائیں گے جی ضرور لیجئے میں آپ کو ایسا گانا سناتی ہوں جی۔ جو ہلکا پھلکا اور عام فہم بھی ہے جی۔ اور کلاسک ینگ میں ہے شاید آپ کو پسند آ جائے ضرور بہت بہت شکریہ